حضرت عاب الحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے آقا مجھے کھانے کی کوئی چیز دیتے تو میں دوسروں کو کھلا دیتا انہوں نے مجھے منع کیا یا فرمایا انہوں نے مجھے مارا میں نے یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کے متعلق دریافت کیا میں نے کہا میں تو اس کام سے باز نہیں آؤں گا یا کہا میں یہ کام ترک نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب تم دونوں کو ملے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستانوے